السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے پیارے پیارے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کہانی سننے سے پہلے کے کیا کام ہوتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانی کہانی جس کا عنوان ہے اکو کبوتر اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے ڈاکٹر طاہر مسعود نے پیارے بچوں تم نے جانوروں اور پرندوں کی بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی لیکن ایسی کہانی تم نے پہلے کبھی نہیں پڑھی اس لیے ہم یہ کہانی تمہیں سنا رہے ہیں یہ کہانی ایک کبوتر کی ہے جس کا نام اکو تھا اکو کبوتر ہمارے مکان کے منڈیر پر رہتا تھا وہ نہ کہیں آتا جاتا تھا نہ کوئی کام کرتا تھا بہت ہی کاہل اور نکما کبوتر تھا چونکہ وہ کام بھی کوئی نہیں کرتا تو اسے کھانے پینے کو کہاں سے ملتا اس لیے ہم لوگوں نے منڈیر پر مٹی کا ایک برتن رکھ دیا اور اس میں کچھ دانے دن کے روزانہ ڈال دیا کرتے تھے تاکہ اکو کبوتر کو جب بھوک لگے تو وہ کھا لیا کرے جو لوگ کاہل اور نکمے ہوتے ہیں انہیں بھوک بھی بہت لگتی ہے چنانچہ اکو کبوتر کو بھی بہت بھوک لگتی تھی اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد برتن میں منہ مارتا اور سارا دانہ دن کا چٹ کر جایا کرتا تھا ایسا بہت دنوں سے ہو رہا تھا ہم لوگ بھی تنگ آ گئے تھے بیکار اور نکموں سے سبھی تنگ آ جاتے ہیں ایک دن میں نے اسے بلایا وہ پھر سے اڑ کے میرے پاس آ گیا میں نے اس سے کہا اکو بیٹے تم ہر وقت منڈیر میں بیٹھے رہتے ہو کوئی کام کاج تو کرتے نہیں یہ بہت بری بات ہے اکو نے یہ سن کر پر پھڑ پھڑائے اور بولا ہوں انکل میں کبوتر پرندہ ہوں اور پرندے وغیرہ کوئی کام نہیں کرتے اس کی بات سن کے مجھے ہنسی آ گئی میں نے کہا ایسا بالکل نہیں تم نے چیونٹیوں کو دیکھا ہے کس طرح اپنا اناج ذخیرہ کرتی ہیں شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس چوستی ہیں اور شہد بناتی ہیں ہرے رنگ کے طوطے امرود کے درختوں پہ بیٹھ کر امرودوں پر ٹھونگے مارتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں کوے بھی اپنی غذا خود تلاش کرتے ہیں مرغابیاں دریا اور جھیلوں سے مچھلیوں کا شکار کرتی ہیں تم چونکہ منڈیر پر تمام وقت بیٹھے رہتے ہو اس لیے تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ تمہاری معلومات بہت کم ہیں اکو کبوتر نے غور سے میری بات سنی اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ محنت کرے گا اور اپنی کاہلی کو چھوڑ دے گا یہ کہہ کر وہ اڑ گیا اور نیلے آسمان کے نیچے فضاؤں میں اڑتا چلا گیا دو دن تک نہیں لوٹا ہم لوگ اس کا انتظار کرتے رہے میری چھوٹی بہن غزالہ نے کہا بھیا لگتا ہے اکو ہم سے ناراض ہو گیا اس لیے ابھی تک نہیں لوٹا اپنے خام کا اسے سخت سست کا منجلا بھائی راہی کہنے لگا غزالہ ٹھیک کہتی ہے کوئی کبوتروں کو بھی نصیحت کی جاتی ہے ہماری منڈیر کتنا ویران ہو گئی ہے میں انہیں کیا جواب دیتا چپ رہا اس لیے کہ اکو کبوتر کے چلے جانے سے میرا دل بھی اداس ہو گیا تھا شام ہوئی تو ہوا بہت تیز تیز چلنے لگی درخت جھومنے لگے آسمان سرخ ہو گیا ایسا لگا جیسے زبردست آندھی آنے والی ہے ہم سب کو اکو کبوتر کی فکر ستائے جا رہی تھی جانے وہ کہاں اور کس حال میں ہوگا ہم نے اپنی کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے تاکہ گرد و غبار اندر نہ آ سکے رات کے کسی پہر جب آندھی رکی تو میں نے دروازے کا ایک پٹ کھول کر باہر جھانکا تو یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اکو کبوتر منڈیر پر سر پھوڑائے بیٹھا تھا لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کبوتری بھی بیٹھی تھی میں نے سوچا کہ اسے بلا کر پوچھوں یہ کون ہے بھلا تمہارے ساتھ کیسے آ گئی لیکن رات ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا اس لیے اس وقت پوچھنا مناسب نہ سمجھا اور دروازہ بند کر کے سو گیا صبح میری آنکھ اس کبوتر کے جوڑے کے اٹھ اٹھروں کی آواز سے کھلی میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ اکو کبوتر کبوتری سے باتوں میں مصروف تھا میں نے اسے آواز دی تو وہ اڑ کر نیچے اتر آیا اور صوفے کے ہتھے پر آ کر بیٹھ گیا کبوتری منڈیر پر ہی بیٹھی رہی میں نے پوچھا اکو تم دو روز تک غائب تھے اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے اس پہ اکو نے اپنے دو دنوں کی رودات سنائی اس نے بتایا کہ وہ میری نصیحت پر اڑ کے کام کی تلاش میں نکلا تو اڑتے اڑتے ایک ایسی بستی میں جا پہنچا جہاں پھولوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا اس باغ میں بچے کھیل رہے تھے تتلیاں اور بھنورے پھولوں پر اڑ رہے تھے اکو کبوتر کو یہ منظر بہت بھلا لگا اور وہ جامن کے ایک پیڑ کے تنے پر بیٹھ گیا اس نے کیا دیکھا کہ بچے کھیلتے کھیلتے آپس میں لڑ پڑتے اور پھر آپس میں کھیلنے بھی لگتے ہیں باغ میں کچھ ایسے لڑکے بھی تھے جو تتلیاں پکڑتے اور ان کے رنگین پروں کو توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لیتے اکو کبوتر کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا وہ جامن کے درخت سے نیچے اترا اور ایک موٹے سے لڑکے کے پاس جا کر بولا لڑکے تم کیا کر رہے ہو ان تتلیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے موٹے لڑکے نے جواب دیا اے تتلیاں مجھے اچھی لگتی ہیں میں ان کے رنگین پروں سے اپنے اسکول کی کاپی بھروں گا میرے پاس ایسی کئی کاپیاں ہیں جن میں صرف تتلیوں کے رنگین پر جمع ہیں اکو نے کہا اچھے لڑکے تم ایسا نہ کرو بے قصور تتلیوں کو ایسی سزا نہ دو ورنہ تمہیں بد دعا دیں گی تم پریشانی ابتلا ہو جاؤ گے لڑکے نے لاپرواہی سے جواب دیا بے وقوف کبوتر تم اپنے کام سے کام رکھو مجھے اپنا کام کرنے دو اکو کبوتر کو لڑکے کے جواب سے بہت مایوسی ہوئی اس نے سوچا کہ ضرور اس باغ پر مصیبت آئے گی اس لیے یہاں سے چل دینا ہی بہتر ہے تو باغ سے اڑا اور پھر ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جہاں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں کیونکہ وہاں سب لوگ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے اکو کبوتر کو یہ بستی بہت اچھی لگی اکو نے ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو چادر بچھائے نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا اکو کبوتر نیچے اترا اور اس بوڑھے کے پاس جا کے ادب سے سلام کیا اور بولا السلام علیکم بڑے میاں اس بستی میں اتنا چین و سکون کیسا ہے بوڑھے نے جواب دیا اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ یہ کہ اس بستی میں سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور کوئی کسی کی شکایت نہیں کرتا بوڑھے آدمی کو کہ یہ بات اکو کبوتر کو بہت اچھی لگی وہ وہاں سے اڑا اور اڑتا ہی گیا اور یوں ایک دن گزر گیا رات اس نے کسی مکان کے خالی روشن دان میں گزاری صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سامنے روشن دان میں کبوتری کو تنہا پایا ایک سے بھلے دو مسافر اکو نے سوچا اور پھر اگلا دن دونوں نے ساتھ ساتھ اڑتے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے گزارا تیسرے دن وہ رات کے وقت اپنے ٹھکانے کو لوٹ آئے پیارے بچوں اب یہ کبوتر کبوتری کا جوڑا ہمارے منڈیر ہی پر گھر بسائے ہوئے ہے ان کا صرف ایک کام ہے اور یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اوڑھ کر کسی بستی میں جائیں اس کے حال احوال معلوم کریں اور پھر واپس آ کے ہم بھائی بہنوں کو اس بستی کا سارا ماجرا سنائیں ان کے سنائے واقعات بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہوتے ہیں ان سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اب ہم لوگ اکو کبوتر کے برتن میں بہت شوق سے دانہ دن کا ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے بدلے میں ہمیں بہت مزے مزے کی کہانیاں اور واقعات سننے کو ملتے ہیں اللہ نے چاہا تو آئندہ ہم ان میں سے کچھ دلچسپ کہانیاں آپ کو بھی سنائیں گے آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ